کیا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں یہ مانتے ہیں کہ ہاں علم حاصل کرنا فرض ہے جاہل ہونا اچھی بات نہیں ہے جو یہ سب بہانے نہیں بناتے لیکن وہ آگے کی کھائیوں میں سے کسی ایک کھائی میں گر جاتے ہیں تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلی کھائی اور یہ دیکھنے میں ہمارا مقصد کیا ہے تاکہ وہ نعمت حاصل کریں کون سی نعمت علم جو اللہ کی طرف سے خیر کی نشانی ہے اللہ کسی کے لیے اچھا چاہے تو کیا کرتا ہے اسے کروڑپتی بنا دیتا ہے ایسا حدیث میں نہیں دیا ہے اسے دنیا کی عزت طاقت نام شہرت دیتا ہے ایسا نہیں دیا ہے اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو کیا دیتا ہے اللہ تعالیٰ یو فخ دین دین کی سمجھ دیتا ہے دین کی سمجھ سے اس انسان کو پتا چلتا ہے کہ اچھا یہ شرک ہے یہ توحید ہے یہ سنت ہے یہ بدت ہے یہ حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے وہ اپنی زندگی صحیح گزارتا ہے اور صحیح گزار کر کے فائنلی جنت پہنچتا ہے تو یہ کیا اللہ کی طرف سے خیر کی نشانی ہے یو فخ دین اللہ دین کی سمجھ دیتا ہے تو میرے بھائیوں اور میری بہنیں ہمارا فوکس آج کے اس اس ابھی کے درس میں یہ آگے کی کھائیوں سے بچنا ہے تاکہ فائنلی مقصد کیا حاصل کریں علم حاصل کریں کیونکہ علم حاصل ہوگا تو بہت بڑی نعمت حاصل ہوئی دنیا کے اندر بہت بڑی بہت قیمتی چیز حاصل ہوئی اگر علم حاصل ہوا لیکن بہت سے لوگ یہ جاننے کے باوجود کہ علم حاصل کرنا فرض ہے اس کے بعد بھی جاہل ہے ایک وہ لوگ جاہل ہے جو کہتے ہیں ہم جاہل اچھے وہ لوگ بھی جاہل ہے اور ایک وہ لوگ جاہل ہے جو کہتے ہیں جاہل ہونا بری بات ہے پھر بھی جاہل ہے تو آپ کیا کریں وہ کھائیوں سے بچنا ضروری ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی کھائی اور انشاءاللہ اگر آپ سب بھائی اور بہنیں اور بہنیں بھی ریپیٹ کریے بلکہ میں کہہ رہا ہوں جو لوگ فیس بک لائیو پہ بھی دیکھ رہے ہیں یا جو لوگ اس ویڈیو کو بعد میں دیکھ رہے ہیں سب لوگ سنتے سنتے ریپیٹ کریے تھوڑا دہرائیے ساتھ میں تو ان جب تک ہم ختم کریں گے گیارہ تب تک آپ کو گیارہ کی گیارہ یاد ہوں گے ان اور یہ گیارہ یاد رکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ان سے بچنا ضروری ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص ڈرائیونگ کرتا ہے تو ڈرائیونگ کے رولس ہوتے ہیں اب ڈرائیونگ کے رولز مغل کر کے یاد کرتے ہیں کیسے ریڈ لائٹ دیکھ کر کے رکنا ہے رکنا ہے رکنا ہے ارے بھائی سمجھتا ہے انسان کہ لال لائٹ ہے تو رک جاؤ اورج لائٹ ہو تو اس کا یہ مطلب ہے گرین لائٹ ہے تو یہ مطلب ہے بات سمجھتے ہیں نا کہ کراسنگ ایسی دکھتی ہے ایگزٹ ایسا ہوتا ہے برج ایسا ہوتا ہے وہ بات کنسپٹ سمجھنا ہوتا ہے تو یہ گیارہ کی گیارہ باتیں آپ سب سے پہلے سمجھیں انشاءاللہ اور سمجھنے کے بعد اسے یاد بھی کریں اور یہ گیارہ چیزیں ابھی کبھی یاد ہو جائے گی انشاءاللہ تھوڑا ساتھ دوں گے تو ہاں انشاءاللہ تو اس میں ہیزیٹیشن مت رکھیے کہ یہاں کلاس میں میں اپنا منہ کیسے کھولوں دیکھیے ہم سب بھائی بیٹھے ہیں ہم سب بھائی اور بہن ہیں یہاں پر یہاں پر علم حاصل کرنے کی اچھی نیت سے بیٹھے ہیں تو اگر کسی سے کوئی غلطی بھی ہوگی تو کوئی بات نہیں بہتر یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں پتا چل جائے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے بنسبت اس کے کہ قیامت کے دن پتا چلے ہاں دنیا میں پتہ چل جائے تو اچھا ہے بھائی تاکہ غلطی کو سدھار سکتے ہیں انشاءاللہ شاء کرتے ہیں سب سے پہلی غلطی سب سے پہلی کھائی سب سے پہلا پرابلم وہ یہ ہے کہ نیت کسی کی بگڑ جائے اگر نیت بگڑ گئی تو سمجھ لیجئے کہ ان نمل امال و بات صحیح بخاری کی پہلی حدیث کیا ہے امال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ کسی کی نیت بگڑ جائے اس سے بری چیز ہے ہی نہیں کسی شخص کے لیے ہاں تو میرے بھائیوں اور بہنیں ہم دیکھیں گے ایک بہت ہی ڈینجرس بہت ہی خطرناک حدیث اس موضوع کے متعلق اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ حدیث کو امام ابن ماجہ نے جمع کیا ہے یہ حدیث کی صنعت حسن ہے من تعلم العلم جو شخص علم حاصل کرتا ہے علم حاصل کرتا ہے کیا کیسا کام ہے اچھا کام ہے برا کام ہے اچھا کام ہے نا لیکن آگے کی حدیث بھی سنیے من تعلم العلم لی بہل علما تاکہ اس کا نام ہو جائے عالموں میں اس کو علم حاصل کرنے میں اس کا مقصد کیا ہے اس کو نام چاہیے میرا نام ہو جائے عالموں میں اور یا کسی بے وقوف کو ہرانے کے لیے وہ علم کیوں حاصل کر رہا ہے کسی کو ہرانا ہے اس کو ہرانا کیسی بات ہے ہرانے میں کیا ہے معاملہ ایک طرح کی ایگو ہوتی میں جیتا وہ ہارا میں نے اسے ہرایا اور لیماریا بھی کسی بیوقوف کو کم عقل کو ہرانے کے لیے وہ علم حاصل کر رہا ہے اور لیت صرف ابھی وجوہ یا اس لیے حاصل کر رہا ہے تاکہ لوگوں کے چہرے کو اپنی طرف پلٹائے کوئی میری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے تھوڑا لوگ میری طرف دیکھیں گے اس لیے علم حاصل کر رہا ہے کہ تھوڑا نالج آئے گی تو لوگ میری طرف دیکھیں گے تھوڑا مجھے امپورٹینس ملے گی کوئی میری طرف پلٹے گا اور لیت صرف ابھی وجوہ الناس الی صحیح ہے یہ سب غلط ہے اس نیت سے علم حاصل کرنا صحیح تھا غلط تھا اب سنیے کس حد تک غلط پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا ادخل اللہ جہنم اللہ اس شخص کو جہنم میں ڈال دے گا کیا کیا اس نے علم حاصل کیا ایک دینی کام کیا لیکن اس کی نیت پوری بگڑی ہوئی تھی اس کی نیت تھی شان و شوکت نام و شہرت عزت اس لیے کر رہا تھا حالانکہ کیا کرنا چاہیے کس لیے علم حاصل کرنا چاہیے علم حاصل کرنے میں ہماری نیت کیا ہونی چاہیے ہاں کس لیے حاصل کرنا چاہیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی رضا مندی کے لیے ہاں اور بتائیے گمراہی سے بچنے کے لیے غلط راستے سے میں بچ جاؤں میں جہنم کے راستے سے بچ جاؤں میں صحیح راستے پہ آ جاؤں ہاں دوسروں کو بھی میں بچا سکوں کسی اور کو بتا سکوں اس لیے وہ کر رہا ہے اس کی نیت صحیح اور بتائیے اور صحیح نیت بتائیے اچھا نیت کا کیا معاملہ ہے نا جتنی اچھی نیت ہے اتنا بڑا اجر ہے جتنی بڑی نیت ہے اتنا بڑا اجر ہے جیسے کسی نے نیت کی کہ میں کلّا کے ایریا میں ایک اچھا کام کرنا چاہتا ہوں اس کو وہ نیت کا اجر مل رہا ہے اور کسی کی نیت ہے اور بڑی تو اس سے اور بڑی نیت کا اجر ملے گا کیونکہ نیت کا معاملہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ان عمل امال و بنیات امال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے اور بتائیے اور اچھی نیت بتائیے غلط نیت تو ہم نے دیکھا صحیح نیت کیا ہے بتائیے اللہ کی رضامندی حاصل کرنا گمراہی سے بچنا کسی اور کو گمراہی سے بچانا اور کچھ صحیح نیت ہو سکتی ہے بتائیے سوچیے اللہ کے دین کے ڈیفینس میں کھڑا ہونا چاہتا ہے کوئی ہاں اللہ کے دین کے ڈیفینس کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہے علم ہوگا تو ہی کر پائیں گے نا ڈیفینس کسی اور کی جہالت سے بچانا کسی اور کو جہالت سے بچانا چاہتا ہے نیکی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے یہ سب کیا ہے اچھی نیت ہے تو میرے بھائیوں سب سے پہلی چیز ہے نیت کا خیال رکھنا اچھا یاد رکھیے کہ نیت کا معاملہ بہت ہی سینسیٹیو ہوتا ہے نیت میں بہت سی چیزوں کی وجہ سے لوگوں کی نیتیں بگڑ جاتی ہے کبھی کبھار پیسے کی وجہ سے پیسے کے لیے کبھی کبھار نام اور عزت کی وجہ سے میں آپ کو ایک حدیث بتانا چاہتا ہوں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کو امام ترمیدی نے جمع کیا ہے اور یہ حدیث کی صنعت حسن ہے صحیح ہے بانی دو بھوکے بھیڑیے اور غنم اگر مینڈیوں میں چھوڑ دیے جائے کیا ہوگا دو بھوکے بھیڑیے مینڈیوں میں چھوڑ دیے جائے کیا ہوگا بولیے پکڑ کے چیڑ پھاڑ کریں گے ماریں گے کھائیں گے ہے نا بھی اب سدلا یہ دو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے مین ہل مرمال جتنا ایک شخص کے اندر اگر ہرس ہو لالچ ہو مال کی لالچ اور شرف عزت کی لالچ یہ دو چیزیں اس کے دین کو اتنا نقصان پہنچاتی ہے جتنا دو بھوکے بھیڑیے اگر مینڈیوں میں چھوڑ دیے جائے وہ دو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا یہ دو چیزیں لی ہی اس کے دین کو نقصان پہنچائے گی کون سی دو چیزیں ہرس لالچ کیا چیز تھی مال کی لالچ مال اور چی اور چی اور چی اور چی اور چی اور چی کیونکہ کوئی چیز انسان کے پیٹ کو نہیں بھرنے والی سوائے قبر کے مٹی کے قبر میں پہنچیں گے تبھی جا کے انسان کا پیٹ بھرتا ہے تو اگر یہ چیز کی لالچ ایک انسان میں آ جائے مال کی اور دوسری کیا چیز کی لالچ عزت کی میں آیا تم عزت نہیں دیے مجھے عزت کی لمٹ ہی نہیں ارے اور عزت اور عزت بہت عزت دو تو اور عزت چاہیے ہاں تو یہ دو چیزیں کیا ہوتی ہیں ایک انسان کے دین کو اتنا نقصان پہنچاتی ہے کہ یہ دو بھوکے بھیڑی اگر مینڈیا میں چھوڑ چھوڑ دیے جائے یہ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا یہ دو چیزیں ایک انسان کے دین کو پہنچاتی ہے آپ نے سے کون بتا سکتا ہے کہ کیسے کیسے بھوکے بھیڑیے نقصان جتنا پہنچائیں گے اس سے زیادہ نقصان کیسے یہ دو چیزیں پہنچاتی ہیں بارک اللہ بالکل صحیح جواب ہمارے بھائی نے بالکل صحیح جواب دیا کہ بھوکو بھیڑیوں کا کیا معاملہ ہے ان کی بھوک مٹ جائے گی وہ لوگ باقی کی مینڈیوں کو نہیں ماریں گے ایسے ہی ہوتے بھیڑی کتنی بھی بھوک لگی ہو کھا لیے پیٹ بھر گیا اب باقی کی سب مینڈیوں کو جا جا کے مارنے والے نہیں ہیں وہ فطرت ہے ان کی لیکن یہ جو چیز کا پیٹ بھرتا ہی نہیں نہ مال کی لالچ کا پیٹ بھرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وادی بھر کے سونا ہے تو اور ایک وادی چاہیے اور ایک وادی ہے تو تیسری وادی چاہیے ہاں سنن سنندی یہ صحیح حدیث ہے اور عزت کا معاملہ کیا ہے بہت عزت مل رہی ہے تو اور عزت چاہیے یہ دو چیز کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے تو یہ دو چیز دین کو تو صاف کرتی جاتی ہے کھاتی جاتی ہے تو میرے بھائیوں بہنیں سب سے پہلی چیز نیت تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کیا کر رہے بھائی کیا نیت کے لیے کے ساتھ بیٹھیں گے ہم اللہ کے لیے اچھا شیطان جو ہے نا یہ جانتا ہے کہ تم لوگ سب نیت کو بہت اہمیت دے رہے ہو جو صحیح چیز ہے صحیح عقیدہ اور منہج ہے وہ یہ کہ نیت کو بہت دھیان دینا چاہیے نیت کی طرف کیونکہ ان عمل اعمال بھی نیت امال کا دار و مدار نیت پر اور شیطان کو بھی یہ معلوم ہے تو شیطان انسان کو اسی چیز سے کئی بار ڈراتا ہے بولتا ہے تم ضرور یہ کام صرف دکھانے کے لیے کر رہے ہو اس سے تو اچھا مت کرو شیطان کہتا ہے کہ دکھانے کے لیے تم کر رہے ہو اس سے تو اچھا مت کرو صدقہ دینے آ رہا ہے تم ضرور دکھانے کے لیے کر رہے ہو اس سے تو اچھا مت دو آدمی نماز پڑھنے آ رہا ہے خوشیوں سے ضرور تم دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہو اس سے تو اچھا مت کرو عمرہ کرنے کی نیت کی حج کرنے کی نیت کی ضرور دکھانے کے لیے کر رہے ہو تو شیطان ڈراتا ہے انسان کو یہ کہہ کر اس کا جواب کون بتائے گا اس کا جواب کون بتائے گا صحیح ہے غلط ہے شیطان صحیح بول رہا ہے غلط بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے غلط بول رہا ہے کیا غلط بول رہا ہے ہاں بالکل صحیح نیک امال سے روک رہا ہے دو آپشن دے رہا ہے بولے کہ یا تو دکھانے کے لیے کرو یا تو مت کرو تیسرا آپشن دے ہی نہیں رہا ہے کہ صحیح نیت سے کرو ہاں کرو اور صحیح نیت سے کرو یہ تیسرا آپشن رکھ ہی نہیں رہا ہے وہ دو آپشن رکھ رہا ہے بولے اس میں چنو اور دونوں آپشن غلط ہے دونوں جو چوائس ہے وہ دونوں میں سے کسی پہ بھی ٹک نہیں لگانا ہے نہ غلط نیت سے کرنا ہے نہ نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر آدمی نہیں کرے تو نیکیاں ایسے ہی کر کے مائنس ہوتی رہے گی پھر بچے گا کیا ہمارے ترازو میں قیامت کے دن بھائی سب چیز میں وہ ڈرائے گا بولے تم غلط نیت سے کر رہے ہو تو صحیح بات کیا ہے کر کے رہو اور کس کے لیے کرو اللہ کے لیے کرو اچھا نیت کا معاملہ ایسا ہے میرے بھائیوں بہنیں کہ نیت کبھی بھی بگڑ سکتی ہے کبھی کبھار شروع سے ہی نیت خراب ہوتی ہے کچھ لوگوں کی بولے میں جاؤں گا صدقہ دوں گا تاکہ لوگوں کو دکھاؤں کہ میں کتنے پیسے خرچ کرتا ہوں ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے شروع میں نیت اچھی ہوتی ہے لیکن آدمی جب کرنے گیا اور تب اسے احساس ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں جیسے مثال کے طور پہ نماز پڑھنے آیا تو اچھی نیت تھی لیکن نماز پڑھنے لگے تو دیکھا آج سب لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں ہاں کبھی کوئی عمل کرتے ٹائم پہ بگڑ جاتی ہے کبھی شروع سے بگڑی ہوئی ہوتی ہے کبھی کرتے کرتے بگڑ جاتی ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں بھی بگڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے کرتے ٹائم پہ بھی بگڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے کرنے کے بعد بگڑ جاتی ہے جیسے تحجد کی نماز میں اٹھے تو بہت اخلاص کے ساتھ اٹھے اللہ کے پاس اللہ کے لیے نماز پڑھے دعا کیے پھر بولے ابھی تو کر لیا میں نے نہیں کی شیطان کہتا ہے ذرا کچھ لوگوں کو بتاؤ تو صحیح کہ تم اٹھے تو تحجد میں کسی کو کیسے پتا چلے گا ہاں تو پھر کرنے کے بعد کبھی بگڑ جاتی ہے تو سنبھالنا کب ہے سنبھالنا کب ہے ہر وقت سنبھالنا ہے بالکل صحیح شروع میں بھی سنبھالنا ہے کرتے دوران بھی سنبھالنا ہے اور بعد میں بھی سنبھالنا ہے اور نیت بگڑتی ہے تو بہت بڑی جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی یہ شیر کوئی چھپا ہوا شرک ہے ہاں شیر کے اصغر چھوٹا شرک ہے اور کہا دبی بت جیسے چوٹیاں آ کی چڑھ جاتی ہے نا خاموشی سے کہ بھئی کچھ کھانے کی چیز رکھے تھے اور آ کے چوٹیاں کب چڑھ گئی معلوم بھی نہیں پڑا ایسے نہیں کہ ہاتھی گھوڑے دوڑنے کی آواز آ رہی تھی آئے میرے کچھ نیت بگڑتی ہے تو چپ چاپ بگڑ جاتی ہے اسی لیے نیت کے تعلق سے بات سنبھالنا ہے ہاں تو میرے بھائیوں سب سے پہلی چیز اس کے بارے میں سنبھالنا ہے وہ کیا نیت دوسرا پوائنٹ بہت سے لوگ ہیں جو علم حاصل کرنے کے راستے میں ان کی نیت اچھی ہوتی ہے وہ لوگ دوسری کھائی میں جا کے گر جاتے ہیں وہ کیا ہے میرے بھائیوں بہنیں آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اندر علم حاصل کرنے کا جذبہ ہے تعلیم کا جذبہ ہے لیکن احتیاط نہیں ہے احتیاط بہت ضروری ہے مثال کے طور پر آپ پانی پیتے ہو پیاس لگی ہے تو گھر میں کون سا پانی پیتے ہیں آپ کون سا پانی پیتے ہیں ہاں پھر بھی صاف کر کے ہاں نارملی فلٹرڈ کوئی بوائل کرتا ہے کوئی پیکج واٹر لیتا ہے کیوں گٹر میں بھی تو پانی ہوتا ہے ہاں سمندر میں بھی تو پانی ہے وہ بھی تو پانی ہے لیکن وہ پانی ہم ڈائریکٹ نہیں پیتے کیوں صحت خراب ہو جائے گی تو ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں بہنیں کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ علم حاصل کرنے میں احتیاط ہو اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا حجورات میں سورہ نمبر ان پچاس آیت نمبر چھ یا آمنو اے ایمان والو ان جا کم فاسکم کم بنا بھا اگر کوئی فاسک تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو چیک کرو کوئی فاسق کوئی برا شخص خبر لے کر آئے فتح بھائی چیک کرو ہم دیکھتے ہیں کہ ابن سیرین کا قول ہے وہ کہتے ہیں ان حد علم تو دین ہے فن ضرو امن تاخونا دین کم دیکھ لو کس کے پاس سے اپنا دین لے رہے ہو علم کہاں سے حاصل کر رہے ہو یہ بہت ضروری ہے میرے بھائیوں بہنیں ہم دیکھتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کی جذبہ خالی کافی نہیں ہے کیونکہ جذبے کے ساتھ ساتھ احتیاط ہونا چاہیے سونا خریدتے ہیں کیسے خرید رہے ہیں بھائی سونا خریدنے میں کچھ الگ الگ نشانیاں آتی ہے جس سے پتا چلتا ہے یہ پیور گولڈ ہے سونار ہوتے ہیں جو چیک کر کے دیتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر اتنے پرسنٹیج پیور گولڈ ہے یہ اتنے پرسنٹ گولڈ ہے ایک انسان اگر دنیاوی طور پر بھی کوئی چیز لیتا ہے تو بالکل احتیاط کے ساتھ چیک کرتا ہے پروڈکٹ خریدتے ہیں بہت ساری تو ایکسپائری ڈیٹ چیک کرتے ہیں میرے بھائیوں کیوں کیونکہ دنیا کی چیز ہے حالانکہ دنیا کے نقصان تو بہت چھوٹا ہے لیکن آخرت اصل ہے آخرت خیر وابقا آخرت خیر ہے اور باقی رہنے والی ہے تو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ علم حاصل کرنے میں احتیاط بھی رکھیں کہاں سے حاصل کر رہے ہو دیکھیے میرے بھائیوں بہنیں ایک بہت کامن بات ہے بہت کلیئر بات ہے آج ایسے بھی اسکالرز ہیں جو کہیں گے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں کوئی چاہیے حالانکہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے سورہ سورہ قاف پچاس آیت نمبر سولہ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں تمہاری شہ سے زیادہ قریب ہوں ہے وہ بھی علم ہوا نا ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ دین کے نام میں کوئی بھی چیز صحیح غلط حدیث صحیح ضعیف نہیں حدیث تو ہے نا بھائی حالانکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کا دبا النار جو میرے نام میں جان بوجھ کے جھوٹی بات منسوخ کرے گا اپنے لیے جہنم کی آنکھ میں جگہ بنا لے گا صحیح بخاری کی حدیث یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں کوئی بھی بات بیان کرے نہیں کنفرم بات ہے ثابت بات ہے کہ نہیں بات ہے کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اچھی بدت اور بری بدت دو ٹائپ کی بدت ہوتی ہے حالانکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کلو بدعت دلالہ ساری کی ساری بدعتیں گمراہی ہے تو اب یہاں پہ مسئلہ کیا ہے عام آدمی کو علماء کی طرف ریفر کرنا ہے لیکن علماء کے اندر بہت سارے ٹائپ کے علماء ہیں بہت سارے ٹائپ کے اسکالرز ہیں تو کیا کرنا ہوگا تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے اندر صحیح میتھڈالوجی سلیکٹ کریں اور سمجھیں میرے بھائیوں دیکھیے فارمولا ہمارا کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوا اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ صحیح منہج صحیح میتھڈالوجی پہلے سمجھے دیکھیے غلطی سب سے ہوتی ہے اچھے لوگوں سے بھی ہوتی ہے لیکن گمراہی الگ چیز ہے گمراہی کیا ہے کہ کسی کا فارمولا ہی غلط ہو گیا ہے تو اب یہاں پر بہت ضروری ہے کہ علم حاصل کرنے سے پہلے بھائی کوئی بھی سورس جہاں سے حاصل کر رہے ہیں حاصل کرنے میں احتیاط ہونی چاہیے نہیں تو سب علم مکس ہو جائے گا اگر ہم اس چیز میں احتیاط نہیں برتیں گے تو ہمارے پاس جو بھی علم ہوگا وہ بھی ویسے مکس اپ ہوگا علم تو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہم علم حاصل کریں وہ کنفرم ثابت شدہ قرآن اور صحیح حدیث صحابہ سلف الصالحین کے فہم کے مطابق ہو یہ بہت ضروری ہے نہیں تو علم تو آ جائے گا لیکن سب مکس پھر کیا ہوگا گٹر کا پانی صاف پانی سب مکس ہو گیا تو ٹوٹل مکس ہو گیا نا تو ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم کنفرم ثابت شدہ علم حاصل کریں یہ ہو گئی دوسری کھائی پہل, پہلی کھائی وہ بڑی کھائی سے تو ہم بچ کے نکلے جہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ ہم جاہل اچھے ہاں وہاں سے بچ کر آگے بڑھے تو سب سے پہلی ہم جو گیارہ کھائی آج دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ سب سے پہلی کھائی جس کے نہ لوگ گر جاتے ہیں وہ ہے کہ ان کی نیت ہی بگڑ ہے تو نمبر ون پوائنٹ کیا ہے نیت اچھی ہونی چاہیے صحیح ہونی چاہیے اخلاص ہونا چاہیے ہاں علم حاصل کرنے میں بھی اخلاص ہونا چاہیے نمبر دو علم حاصل کرنے میں احتیاط ہونا چاہیے ثابت شدہ سور سے علماء سے جن کے پاس قرآن اور صحیح حدیث صحیح منہج کا کے متعلق علم ہو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئی سا وہ ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں ہے وہ شخص ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں ہے ملم یوجل کبھی رہنا جو ہمارے بڑوں کو عزت نہیں دیتا وہ یار ہم سبھی رہنا اور چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا ہے وہ یار حق کا اور ہمارے عالموں کا حق ہمارے اسکالر ہمارے علماء کا مقام ان کے حق کو نہیں پہچانتا ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں وہ شخص تو ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والا شخص علماء اور اسکالرس کے مقام کو پہچانتا ہے سمجھتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ تھرڈ ہے کہ ثابت شدہ سورس سے علم حاصل کرنا مکس اپ سورس سے علم حاصل نہیں کرنا یہ ہو گیا تھرڈ پوائنٹ تھرڈ کے سیکنڈ سیکنڈ پوائنٹ تیسرا پوائنٹ بہت سے لوگ ہیں یہ دو چیز صحیح کرتے ہیں تیسری کھائی میں جا کے گر جاتے ہیں تیسری کھائی میں جا کے گر جاتے ہیں اور وہ کیا ہے ان کی نیت تو ہو سکتا ہے اچھی ہے ہو سکتا ہے کہ علم حاصل کرنے میں احتیاط بھی ہے لیکن کچھ کرتے ہی نہیں ہے بھائی علم حاصل کرنے کے لیے کچھ کریں گے تو علم حاصل ہوگا نا ایسے ہی تھوڑی اچھی نیت سے علم حاصل ہو جائے گا اچھی نیت ایک اچھی چیز ہے اچھی شروعات ہے لیکن کچھ کرنا بھی تو پڑے گا اگر کریں گے نہیں تو علم حاصل ہونے والا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یاہیا بن ابھی کثیر رحمہ اللہ تابعی ہے انہوں نے بہت سمجھ کی بات کہی امام مسلم نے اپنے مقدمے میں جمع کیا ہے انہوں نے فرمایا لا العلم لاستتا جسم علم نہیں حاصل ہوتا جسم کی راحت کے ساتھ علم نہیں حاصل ہوتا جسم کو بہت آرام سے رکھنا ہے تو پھر کیا ہوگا ارے بھائی آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہو آپ لوگ گھر پہ ہوتے آرام کر رہے ہوتے ہاں صبح ہے سنڈے مارننگ ہے آرام کا وقت ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا تو ہم دیکھتے ہیں کہ علم نہیں حاصل ہوتا جسم کی راحت کے ساتھ مطلب کچھ نہ کچھ کوشش اسٹرگل مجاہدہ کریں گے تو جا کے علم حاصل ہوگا تو میرے بھائیوں بہت سے لوگوں کی کہانی یہی ہے کہ دس سال پہلے معلوم پڑ چکا تھا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے لیکن دس سال نکل گئے زندگی کے اچھی نیت کے ساتھ نیت تو ہو سکتا ہے اچھی ہے لیکن کچھ کیے ہی نہیں تو اچھی نیت کے ساتھ کچھ ایکشن بھی تو کرنا ہوگا تو ہی علم حاصل ہوگا نا تو میرے بھائیوں بہنیں اگر آپ سارے سلف صالحین اسکالر کی کہانیاں پڑھیں گے آپ کو ایک چیز دکھائی دے گی اسٹرگل کوشش اس کے بغیر نہیں حاصل ہوتا ہے کیونکہ نعمت ہے نا اللہ کی ارے بھائی دنیا کی اس سے بہت کم درجے کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کتنا اسٹرگل کرتا ہے ایک اچھی کمائی ہو تو اس کے لیے پہلے سے کریئر کے لیے کتنی محنت کتنی اسٹڈیز کتنی اسٹرگل کتنی ڈگریز کتنا پروموشن حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسے ایک اچھا کریئر ملے اسے ایک اچھا بزنس ملے اسے ایک اچھا جاب ملے لیکن اس سے بہت بڑے درجے کی نعمت ہے یہ علم اس کے لیے کچھ کوشش نہیں کرنا ہوگا کیا ایسا لگتا ہے ایسے ہی علم حاصل ہو جائے گا صحیح الجام میں حدیث پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انم العلم و علم تو تعلیم سے حاصل ہوتا ہے علم تو اسٹڈی سے حاصل ہوتا ہے علم حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہمیں اسٹڈی کرنا ہوگا اسٹرگل کرنا ہوگا تو میرے بھائیوں بہنیں یہ ہے ہمارا آج کا تیسرا پوائنٹ وہ ہے کوشش پہلا پوائنٹ کیا تھا نیت دوسرا پوائنٹ کیا ہے حاصل کرنے میں احتیاط نمبر تین کوشش کرنا اسٹرگل کرنا میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں امام دارمی نے اس کہانی کو اپنے مقدمے میں جمع کیا ہے حدیث کی صنعت سے ہی یہ کہانی ہے اس امت کے ایک بہت بڑے اسکالر کی جیسے لوگ بلینئر کی کہانی پڑھتے ہیں کہ فلاں شخص بلینئر کیسے بنا ٹاٹا کیسا بنا برلا کیسے بنا ہم ان کی کہانی پڑھتے ہیں لوگ ہم کس کی کہانی پڑھتے ہیں ہم جو سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی تو اللہ تعالیٰ کیا دیکھ کے دیتا ہے اللہ کے یہاں کیا کرائیٹیریا اس کی شکل اچھی اس کے نالج دے دو اس کے باپ دادا بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں ان کو اس کو علم دینا ہوگا تو اللہ کے یہاں علم حاصل کرنے میں علم جو اللہ دیتا ہے الم القرآن اللہ نے قرآن سکھایا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ کرائٹیریا ہے کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا سورہ انکبوت کی آیت ہے سورہ نمبر انتیس آیت نمبر انستر جو میرے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں میں انہیں اپنے راستے کی ہدایت دیتا ہوں اللہ کسے ہدایت دیتا ہے یہدی لئی من اناب اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے ہاں جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو میرے بھائیوں بہنیں ہم آج یہ کہانی سنیں گے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنما کے بارے میں عبداللہ ابن عباس کی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے ٹائم پر صحابی رسول ہے انتقال کے ٹائم پر ان کی عمر اٹھارہ سال بھی نہیں ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو وہ ٹائم پر سوچئے کیا عمر ہے ان کی سولہ سال کے قریب انہوں نے اپنے ایک انصاری ساتھی سے کہا کہ سنو آج یہ سب بڑے بڑے صحابہ زندہ ہیں چلو سب کے پاس جاتے ہیں ان کے پاس کیا نالج ہے جا کے سیکھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اس علم کے بارے میں ان کے پاس سے وہ علم حاصل کرتے ہیں ہوتا ہے نا نوجوانوں میں عادت ہوتی ہے آپ دیکھیں گے نوجوان جب دینی پروگراموں کے لیے بھی آتے ہیں تو اکثر اکیلے نہیں آتے کمپنی ہوتی ہے جہاں پہ جو نوجوان ہیں ان کو ذرا چیک کروں گا میں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ اکثر جو نوجوان جو ہوتے ہیں نا وہ کوئی نہ کوئی ساتھ میں ہوتا ہے اور جو اکیلا ہے یعنی بہت ڈیڈیکیشن ہے اس میں ہاں باقی کیا ہوتا ہے انہیں اچھا لگتا ہے کہ دو تین لوگ ساتھ میں جائیں وہاں جا کے ملیں گے ساتھ میں ملیں گے ایسا اکثر نوجوانوں کا معاملہ ہوتا ہے تو عبداللہ ابن عباس بھی نوجوان تھے انہیں بھی کمپنی چاہیے تھی تو ایک انصاری صحابی کو بولے کہ چلو سب لوگ ہیں بڑے بڑے اسکالرس جا کے سب کے پاس سے سیکھیں گے کہ کوئی کمپنی ہو جائے گی اب وہ نوجوان نے کہا کہ عبداللہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کے ہوتے ہوئے تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری ضرورت پڑنے والی ہے اتنے بڑے بڑے ہیں تمہاری ضرورت پڑنے والی ہے تو عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کا یہ ایٹیٹیوڈ دیکھا تو میں نے انہیں چھوڑ دیا اور خود میں جانے لگا اور میں اس صحابی کے پاس اس وقت پر جاتا جب وہ دوپہر میں آرام کر رہے ہوتے اور کیلولہ کا وقت ہوتا تب میں ان کے گھر پر پہنچتا تھا گھر کے باہر چادر بچھا کر کے بیٹھ جاتا ریگستان کی دھول اڑ کر میرے چہرے پہ آتی ریگستان کی جو گرم ہوا جو دھول ہوتی جب وہ اثر کی نماز کے لیے باہر نکلتے تو مجھے کہتے عبد اللہ آپ کیوں یہاں آئے ہمیں بلاتے ہم آ جاتے ایسا کیوں کہتے وہ ایسا کیوں کہتے وہ عبداللہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زاد بھائی تھے آپ کچھ رشتے کا فائدہ اٹھا سکتے تھے کہ آپ ادھر آؤ مجھے سکھاؤ آپ بھی آؤ مجھے سکھاؤ گھر بیٹھ کر کے سب کو بلا سکتے تھے کہ ادھر آؤ لیکن جب وہ یہ سنتے تو عبداللہ ابن عباس کہتے کہ میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں آؤں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایک صحابی کے پاس سے اس طرح سے سیکھتا گیا یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آیا کہ بڑے بڑے صحابہ کا انتقال ہونے لگا اب ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ابو بکر ساٹھ سال کے قریب کی عمر ہے اللہ ابو عبداللہ ابن عباس بھی صحابی ہے ابو بکر رد بھی صحابی ہے ایک کی اٹھارہ سال بھی عمر نہیں ہے ایک کی ساٹھ سال کے قریب کی عمر ہے تو ظاہر سی بات ہے جس کی ساٹھ سال کی عمر ہو گئی وہ ہمیشہ تو زندہ نہیں رہنے والے ہیں تو بڑے بڑے صحابہ کا انتقال ہونے لگا اور تب یہ جو تبھی نوجوان تھے ان کی عمر بڑی تھی وہ کہتے ہیں کہ میں بچ گیا اور وہ انصاری صحابی بھی بچ گئے اور تب انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے زیادہ سمجھدار نکلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وقت پر جب بڑے بڑے صحابہ کا انتقال ہوا عبداللہ ابن عباس بتاتے ہیں کہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے میرے پاس آنے لگے ان کے پاس آ کر سیکھنے لگے تو تب جا کر اس انصاری صحابی کو احساس ہوا مجھے بتائیے یہ کہانی سے آپ نے کیا سیکھا کیا کیا پوائنٹ ہم سیکھ سکتے ہیں بارک اللہ فی ماشاء اللہ ہمارے بھائی نے بہت اچھی بات بتائی کیا نام ہے آپ کا جاوید بھائی اللہ آپ کے علم میں اور اضافہ کرے زیادہ اللہ علم انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اس زمانے کے بڑے بڑے جو علماء ہیں اسکالرز ہیں جو آج زندہ ہے کل نہیں ہوں گے بھائی ہر زمانے کے اسکالرز ضروری نہیں کہ سبسٹیٹیوٹ ہو جاتے ہیں مطلب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ گئے تو کوئی اور آئے گا ضروری نہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے زمانہ قیامت کی طرف بڑھتے آ رہا ہے علم کم ہوتا رہا ہے علماء کم ہوتے جا رہے ہیں آج ڈھونڈنے پر بھی علماء کم ملتے ہیں مشکل سے ملتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ کل ہوں گے کوئی گارنٹی نہیں تو بہتر ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے تو عبداللہ ابن عباس نے جو بات سمجھی تھی وہ ہم بھی سمجھ لیں اور ان کے پاس سے جا کے علم حاصل کر لیں تو یہ بہت بڑی سمجھداری ہے اور کیا سیکھ رہے ہیں آپ لوگ چلیے بتائیے بالکل کوشش کیا اسٹرگل نہیں ہاں اسٹرگل دکھ رہی ہے ایک ایک کے پاس جا جا کے سیکھا اور آپ دیکھیں گے عبداللہ ابن عباس جتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں حدیث کے ٹاپ پانچ نریٹر میں سے عبد اللہ ابن عباس جتنی حدیثیں آتی ہیں ٹاپ پانچ جو نریٹر ہیں ان میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر حدیثیں جو بیان کر رہے ہیں وہ دوسروں سے سنی ہوئی حدیثیں ہیں جو انہوں نے جا جا کے سنا سیکھا وہ حدیثیں وہ بیان کر رہے ہیں ہاں تفصیل کے معاملے میں نمبر ون ہے صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی اللہ عما فقیر حفیع اللہ انہیں دین کی سمجھ دے دے انہیں قرآن کی تفسیر سکھا دے تو دعا ملنے کے بعد یہ نہیں سوچا ابھی تو مجھے دعا مل گیا اب تو میرا کام بن گیا ہاں بلکہ انہوں نے کوشش کی اسٹرگل کی کہ تفسیر کے معاملے میں نمبر ون صحابی جو سمجھے جاتے ہیں وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ ہیں یہ نوجوان ہاں جن کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ عبداللہ تمہیں کیا لگتا ہے ہماری ضرورت پڑے گی تو نہیں ضرورت پڑی اس امت کو اتنا بڑا کام کیا عبداللہ ابن عباس رد اللہ عنہ نے وہ نوجوان نے جن کے اندر وہ ویژن اور سمجھ تھی الحمد تو بتائیے اور بتائیے کہ کیا ہم سیکھ رہے ہیں اور کیا سیکھ رہے ہیں ایج ایج میٹر میٹر ہاں آدمی سوچے کہ میں ہوں بھائی آپ کی عمر کیا ہے ابھی اٹھارہ سال کے ہیں ابھی سوچے میں اٹھارہ سال کا ایک نوجوان یہاں بیٹھا ہوں میرا کیا فائدہ اتنے بڑے بڑے علماء ہے اسکالرس ہیں میری کیا ضرورت پڑنے والی بھائی تمہاری کیا ضرورت پڑے گی تمہیں لگتا ہے تمہاری ضرورت پڑے گی تو کس سے پتا ہے ہو سکتا ہے یہ کل کے زمانے کے اسکالر بنے کسے پتا ہے کہ آپ کل کے زمانے کے بڑے اسکالر بننے والے ہو انشاءاللہ اس امت کو بہت بڑا فائدہ پہنچانے والے ہو آپ ایسا کیوں سوچتے ہو کہ مجھ سے کچھ نہیں ہونے والا ہے اگر عبداللہ ابن عباس سوچتے نا مجھ سے کچھ نہیں ہونے والا ہے تو وہ اسکالر نہیں بنتے تھے اگر وہ بھی اس انصاری صحابی نے جو کہا نا عبداللہ تمہاری کیا ضرورت پڑنے والی ہے اگر وہ بھی اس سوچ میں آ جاتے تو کچھ کر سکتے تھے کیا کیا عمر ہے تمہاری بیٹا سولہ سال کے ایک بھائی یہاں بیٹھے کیا لگتا ہے کہ تم آگے کے زمانے کے اسکالر ان شاء اللہ بن سکتے ہو انشاءاللہ شاء اللہ اچھی امید رکھو اللہ سے جس کے لیے اچھا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے خیر ہے حاصل کرنے کی کوشش کرو اس کی قیمت سمجھو ہاں اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو تو ہی سمجھداری ہے جی اور بتائیے اور کیا سیکھ رہے ہیں ہم لوگ اس کہانی سے ریئل لائف انسیڈنٹ سے کیا سیکھ رہے ہیں ہم لوگ ڈیڈیکیشن دیکھ رہے ہیں کیا ڈیڈیکیشن دیکھا آپ نے جا رہے ہیں ایک ایک صحابی کے پاس جا رہے ہیں یعنی ایسا نہیں کہ تھوڑے دن تک گئے پھر بعد میں چھوڑو مجھ سے نہیں ہوتا ہے سنسیئرٹی ہے ڈیڈیکیشن ہے کنسٹینسی ہے مطلب جم کے کر رہے ہیں وہ اور کیا سیکھ رہے ہیں ہم لوگ کانفیڈینس کہ صحیح چیز سمجھ میں آئی تو اس پہ جم کے رہو اور کیا سیکھ رہے ہیں اچھا کیا کلاس میں جلدی پہنچنا سیکھ رہے ہیں آپ کہاں ہے کلاس میں جلدی پہنچنا کہاں دیا ہے اس میں کہاں پہلے ہی آ کے بیٹھ جاتے تھے انتظار کرتے تھے اپنے ٹیچر کا کہ وہ باہر نکلیں گے ہاں تب میں بات کروں گا ایسا بھی نہیں کہ نیند کے ٹائم پہ جا کے ٹھک ٹک میں آیا ہوں مجھے سکھاؤ ہاں اللہ کر رہے ہیں تو ان کو اس ٹائم پہ ڈسٹرب بھی نہیں کیا ایٹیکٹ بھی سیکھ رہے ہیں ہم آداب ہاں اور یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ پیاسا کنویں پہ جائے جائے گا گا کے پاس ہاں پیاسا کنویں کے پاس جائے گا یہ بھی سیکھ رہے ہیں علم کے لیے سفر کرنا بھی ملتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا بھی مل رہا ہے اور جا کر کے وہ جو ریگستان کی جو دھول لا کر اڑتی ہے وہاں بیٹھتے انتظار کرتے دیکھیے یہ بات بہت بڑی چیز ہے آپ یاد رکھیے کہ جب بھی کہیں پر آپ پہنچے اور آپ اپنے ٹیچر کا انتظار کر رہے ہیں کہیں پر بھی اس سے طلب پیدا ہوتی ہے ایک ہوتا ہے اکثر جگہ کی کہانی یہ ہے کہ ٹیچر انتظار کرتے ہیں کب کوئی اسٹوڈنٹ آئے گا لیکن عبداللہ ابن عباس وہ جا کے انتظار کرتے تھے اپنے ٹیچر کا ہاں تو ہم وہ بھی بات سیکھ رہے ہیں چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں تین پوائنٹ ہو گئے پہلا پوائنٹ کیا تھا آج نیت نمبر دو احتیاط حاصل کرنے میں احتیاط نمبر تین کوشش کوشش کے بغیر نہیں ملنے والا نہیں ملنے والا صرف تمناؤں سے کام نہیں بنتا جیسے ہم لوگ انڈیا میں کہانی سنتے ہیں نا کہ کوئی ایک شخص تھا جو پیڑ کے نیچے جا کے بیٹھ گیا بہت جان مل گیا ہاں ایسے نہیں ہونے والا علم کیسے حاصل ہوتا ہے اسٹڈی کرنے سے حاصل ہوتا ہے ایک ایسی بھی کہانی ہے کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ فلاں بچہ پیدا ہوا پیدا ہوتے ہی اسے اتنے قرآن کے پارے یاد تھے علم ایسے نہیں حاصل ہوتا علم کیسے حاصل ہوتا ہے کوشش سے اسٹرگل سے ہمارے تین پوائنٹ ہو گئے چوتھا پوائنٹ اب بہت سے لوگ یہ تین کھائیوں سے بچ جاتے ہیں چوتھی کھائی میں جا کے گر جاتے ہیں اور وہ کیا ہے علم حاصل کرنا ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے اینڈنگ پوائنٹ کیا ہے پرائرٹی کیا ہے اہمیت کیا ہے ترجیحات کیا ہے کچھ نہیں معلوم ہے بس حاصل کرنا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ میتھ پڑھتے ہیں تو کہاں سے پڑھیں گے ٹو پلس ٹو فور وہاں سے اسٹارٹ کریں گے ٹریگنومیٹری سے تو اسٹارٹ نہیں کریں گے اب کوئی وہاں سے اسٹارٹ کرے تو گڑبڑ ہی ہونے والی اس کے علم حاصل کرنے کے پروسیس میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم حاصل کرنے میں ایک قاعدہ ہے اور یہ جو دو پوائنٹس ہیں یہ جڑے ہوئے پوائنٹس ہیں چار نمبر اور پانچ نمبر جڑے ہوئے پوائنٹس ہیں ہاں وہ کیا ہے چار نمبر پوائنٹ یہ ہے کہ زیادہ اہم چیزوں کو پہلے سیکھنا اسے عربک میں کہتے ہیں الحم فل مہم سب سے اہم چیز پہلے پھر اس سے کم پھر اس سے کم پھر اس سے کم سب سے امپورٹنٹ چیز سب سے پہلے سیکھنا سب سے اہم چیز سب سے پہلے کیوں سیکھیں کیوں کیوں آپ لوگ بتائیے سب سے اہم چیز پہلے آئے گی زندگی میں اوکے آپ کی بات میں ایک بات بہت پیاری دکھ رہی ہے یہ جو آپ نے زندگی لفظ استعمال کیا نا ابن جوزی رحمہ اللہ انہوں نے اپنی کتاب تلبی سے ابلیس ابلیس کیسے دھوکا دیتا ہے یہ پوری کتاب انہوں نے لکھی تو اس میں ایک سیکشن ہے جہاں پر اہل الغا اور ادب والوں کو انہوں نے بتایا ہے کہ ابلیس نے کیسے دھوکا دیا تو اس کے اندر انہوں نے ایک بات کہی ہے اتنی پیاری بات کہی ہے وہ کہتے ہیں ولو اتسال عمر لماری فتح کل کا نا حسن اگر زندگی اتنی لمبی ہوتی کہ سب کچھ سیکھ سکتے تھے تو اچھا تھا قدیل لیکن زندگی قصیر چھوٹی ہے <coughs> فیم الحم اسی وجہ سے زیادہ اہمیت اور زیادہ فضیلت والی چیزوں کو ترجیح دینی پڑے گی کیا دیکھ کہہ رہے ہیں وہ زندگی اتنی لمبی ہوتی کروڑ سال تک جینے والے ہیں ایک لاکھ سال پچاس لاکھ سال تک جینے والے ہیں تو سب کچھ سیکھ لو بھائی سب کچھ سیکھو گے تو بھی پچاس سال میں سیکھ لو گے دو سو سال میں سیکھ لو گے باقی سال زندگی تو ہے ہی لیکن زندگی ہے چھوٹی تو وہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے الحم و زیادہ اہمیت والے اور زیادہ فضیلت والی چیزیں پہلی سیکھنی چاہیے ہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ الحم فل مہم اسی طرح ایک بہت انٹرسٹنگ لیکچر ہے ابو اسحاق النی کا وہ کہتے ہیں زکا زکا سمجھداری کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے ان طالب العلم طالبل دو یا المہم کہ کوئی طالب علم سب سے اہم چیز پہلے سیکھے پھر اس سے کم پھر اس سے کم سمجھداری کی بات ہے کامن سینس ہے یہ یہ کوئی سمجھانے کے لیے بہت بڑی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی زندگی تھوڑی ہے ٹائم تھوڑا ہے سب سے اہم چیز سب سے پہلے کیونکہ پتہ نہیں کب ختم ہو جائے زندگی تو مجھے بتاؤ میرے بھائیوں بہنیں سب سے اہم دینی تعلیمات میں کون سا موضوع ہے توحید کا موضوع کون سا گنا اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا صرف جی۔ کا گنا اسی طرح عقیدے کے تعلق سے باتیں منہج کے تعلق سے میتھڈالوجی یعنی ایک ہوتا ہے فارمولا صحیح فارمولا سیکھ لو تو وہ فارمولا کئی جگہوں پر اپلائی کر سکتے ہیں ہاں تو یہ ہے چوتھی غلطی جو لوگ کرتے ہیں کہ الحم فل مہم کے قاعدے کو نہیں فالو کرتے مثال کے طور پر آپ کو کوئی طالب علم ملے گا بولے میرے اندر بہت علم حاصل کرنے کا جذبہ آیا تو میں بائبل کھول کے پڑھنے لگا وداس پڑھنے لگا شلوک یاد کرنے لگا حالانکہ سب سے پہلے ان خیر الحدیث ہی کتاب اللہ سب سے بہترین بیان اللہ کی کتاب ہے تو سب سے پہلے کیا سیکھنا چاہیے تھا وہ سیکھنا چاہیے تھا اسی طرح کچھ لوگ ہیں کچھ کمپلیکیٹڈ مسائل پہلے سیکھنے لگتے ہیں پہلے عقیدہ پہلے توحید تو سیکھو بہت سے لوگ ہیں سرٹن فضائل سرٹن چیزیں کچھ خصوصیات کچھ کچھ لوگ نمبر سے ماہرین ہوتے ہیں یہ نمبر پہلے یہ نمبر کا یہ مطلب ہوتا ہے حالانکہ ایسے نمبر سے مطلب قرآن حدیث میں نہیں ملتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ثابت شدہ چیزیں پہلے سیکھو ہاں جو کنفرم بات ہے وہ سیکھو غلط غلط باتیں تو ایسے بھی نہیں بچنا سیکھنا چاہیے اس میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے تو میرے بھائی اور میری بہنیں یہاں پر یہ ہے چوتھی کھائی جس کے اندر لوگ گر جاتے ہیں وہ ہے کہ اعلیٰ ہم فل مہم کے قاعدے کو نہیں فالو کرتے نمبر پانچ نمبر پانچ یہ ہے اور وہ یہ ہے کہ درجہ بدرجہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو بھی سیکھ رہے ہو اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھو پہلے فرسٹ اسٹیپ لیں گے پھر سیکنڈ اسٹیپ پھر تھرڈ اسٹیپ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا کیسے نازل کیا قرآن بھی آہستہ آہستہ نازل کیا سور فرقان کی آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده کافر کہتے ہیں یہ قرآن ان کے اوپر ایک ساتھ میں نازل کیوں نہیں ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ایک ساتھ میں نازل کیوں نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جواب دیا کدا لکھا لین سب بھی فوادک یہ اس لیے تاکہ آپ کے دل کو مضبوطی مل جائے تاکہ آپ کے دل کو مضبوطی مل جائے وہ رت اللہ ترتیلا اور ہم لوگ ہم اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ترتیل سے نازل کیا ہے اسٹیجز پہ نازل کیا ہے گریجولی نازل کیا ہے مرحلے کے مطابق اللہ رب العالمین نے قرآن کو حالات کے مطابق اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں ایک بہت امپورٹنٹ قاعدہ ہے کہ بھائی پیڑ ہے پیڑ کیسے بڑا ہوتا ہے ڈائریکٹلی بڑا تو نہیں ہو جاتا چھوٹا پودا ہوتا ہے اس کے اندر وہ اسٹیج پہ فلیکسیبل ہوتا ہے پھر بڑھتے بڑھتے بڑھتے پیڑ بنتا ہے بچہ پیدا ہوا پیدا ہو کے ڈائریکٹ بھاگنا شروع نہیں کرتا ہے اب بچہ ہے وہ گریجولی طاقت اس کے اندر آئے گی پھر کرالنگ شروع کرے گا پھر گرے گا پڑے گا پھر چلے گا پھر بعد میں دوڑے گا ہر چیز کے اسٹیجز ہوتے ہیں تو بہت سے طالب علم کا معاملہ کیا ہے علم حاصل کرنے کا جذبہ آیا اب پہلی کتاب وہ لے رہے ہیں صحیح بخاری اور صحیح بخاری انگلش میں نو جلدے اردو کے اندر چھ بھی ہیں نو بھی ہیں ڈائریکٹلی لے کے شروع کیے اسٹارٹنگ سے پڑھنا شروع کیے تھوڑا سا پہنچے تو پھر ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی کیسے ہونے والا ہے پھر وہ ہو گیا رہ رکھ دیے صحیح بخاری سائٹ پر ہے اب بولے کہ ابھی نہیں ہو رہا ہے ہار گئے اسی لیے اسکالرس کہتے ہیں کہ پہلے تھوڑے سے اسٹارٹ کرو چھوٹی کتاب سے اسٹارٹ کرو مثال کے طور پر حدیث کے موضوع پہ ہیں تو اربعین نبوی امام نبوی نے چالیس حدیث جمع کی وہاں سے کرو پھر بڑی کتابیں بھی پڑھنا اسی طرح عقیدے کے اندر القواعد الربا چار بنیادی قاعدے آٹھ پیج کی کتاب ہے یہاں سے کیے اس سے بڑھتے گئے آج کے زمانے کے اندر پیمفلیٹ لیے ایک پیمفلٹ اچھے سے پڑھے پوری کور ٹو کور پڑھ لیے بولے میں نے پورا پڑھ لیا بکلیٹ لیے پتلا کتاب چاہ لیا پڑھ لیے کنفرم ثابت شدہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے ہیں نا تو وہ علم میں بہت مضبوطی ہوتی ہے اور ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر کنٹینیوسلی اس اسٹیپس لیتے رہنا ہے کنٹینیوس سیکھتے جانا ہے زندگی کا ایک دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس کے اندر ہم سیکھے بغیر سو رہے ہیں مان لیجیے کوئی دن ایسا گزر رہا ہے جس میں بہت سیکھ رہے ہیں اور کوئی دن ایسا ہے جس کے اندر کچھ بھی نہیں سیکھ رہے ہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے کنٹینیوسلی علم حاصل کرنا ہے کنٹینیوسلی تو میرے بھائیوں یہ ہو گئے پانچ کھائیاں پہلی کھائی کیا تھی پہلی پہلی چیز کیا ہے غلط چیز وہ صحیح نیت ہونی چاہیے غلط نیت سے بچنا چاہیے دوسرا پوائنٹ ہم نے آج کیا سیکھا حاصل کرنے میں احتیاط تیسرا پوائنٹ کوشش نمبر چار الحم فل مہم ہاں اہمیت کے مطابق نمبر پانچ اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیے اہمیت کے مطابق یہ اہمیت کے مطابق ہے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ آگے بڑھنے کے اعتبار سے آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹپ آگے بڑھیں گے پانچ چیز گئی چھٹی غلطی بہت سے لوگ ہیں جو سیکھتے تو ہیں لیکن ان میں ایک غلطی ہے کہ وہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں سکھاتے نہیں ہیں اب میرے بھائیوں میری بہنیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صرف کی حدیث ہے بل بل انی بلو آیا پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو ایک آیت پتا ہے پہنچا دو ایک بات پتا ہے پہنچا دو تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیکھ رہے ہیں اس کو پہنچانا یہ علم میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں شاہد الغائبہ جو موجود ہے وہ جو نہیں موجود ہے ان تک پہنچا دو صحیح بخاری کی حدیث ہے اور ایک بہت پیاری حدیث ہے جو سنن ندی میں ہے اور ابوداؤد میں ہے <coughs> نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبر اللہ عمران اللہ اس شخص کو خوش اور خرم رکھے نب دورہ نب دورہ یعنی اللہ اسے اچھا رکھے حشاش بشاش رکھے میں اللہ کی تم ہیل ہاتھی اسے اچھا رکھے کون نبر اللہ عمران سمیا منا حدیثن جو میری ایک حدیث سنے فرسٹ اسٹیپ کیا ہے سمیہ سنے حافظ اسے یاد کرے سنے اور کیا کرے یاد کرے رہ یہاں تک کا کہ کسی اور کو بتا دے اللہ اس شخص کو کس شخص کو خوش رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں ایکچولی اللہ اس شخص کو خوش رکھ اچھا رکھ کون سمیا حدیثن جو میری حدیث نمبر ون سنے سننے کے لیے ایسی جگہ جانا پڑے گا جہاں سننے ملے فحافظ رہو اسے یاد کرے حتیٰ یو بل رہے یہاں تک کہ کسی اور کو بتا دیں میرے بھائیوں اور بہنیں یہاں پہ آپ دیکھیے کہ سنے یاد کرے کے ساتھ بتا دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا میں آپ کو ایک ماڈرن اسٹڈی بتا رہا ہوں جو آپ کی نوٹس میں بھی انشاءاللہ ہے <clears throat> کون سے طریقے سے ہمارا ریٹینشن سب سے زیادہ ہوتا ہے ایسی اسٹڈیز کی گئی الگ الگ بیچز آف اسٹوڈینٹس کو لے کر مثال کے طور پر اسٹوڈنٹ کو صرف لیکچر دیا گیا پھر دیکھا کہ کتنا یاد ہے تو پانچ پرسینٹ یاد تھا جب اسٹوڈنٹ کو مٹیریل دیا گیا کہا گیا پڑھو پڑھ لیے یاد کتنا ہے دیکھا کہ ٹین پرسینٹ یاد ہے نمبر تین آڈیو ویژل کے ساتھ سکھایا گیا تو دیکھا کہ ریٹینشن ٹوینٹی پرسینٹ ہے جب ڈیمانسٹریشن کے ساتھ کوئی چیز کر کے بتائی گئی تو تیس ٹکا یاد رہا جب گروپ ڈسکشن میں بات کرتے کرتے ڈسکس کرتے کرتے سکھایا گیا تو ففٹی پرسینٹ یاد رہا آپ دیکھیے ہم لوگ ڈسکس کر کے پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ریٹینشن زیادہ ہوتا ہے وہ باتیں زیادہ یاد رہتی ہیں پریکٹس بائی ڈوئنگ کر کے بتایا گیا کہ تم لوگ یہ کرو ایسے کرو ایسے کرو جب کرے تو سیونٹی فائیو پرسینٹ یاد رہا لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب اسٹوڈنٹ سے کہا گیا کہ تم یہ پڑھے تم پڑھاؤ تم پڑھاؤ اور جب اسٹوڈنٹ نے پڑھایا تو اسے خود نبے ٹکا یاد رہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بتا رہے ہیں بلے انی ولو آیا پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو ایک آیت معلوم ہے پہنچاؤ جب پہنچاتے ہیں تو خود کو کتنا یاد رہتا ہے اسٹڈی کے مطابق نبے پرسینٹ خود کو یاد رہتا ہے کسی اور کو بتا دیے تو خود کا ریٹینشن جو فائیو ٹین ففٹین ٹوینٹی وہ نہیں نائنٹی پرسینٹ پہ ہوتا ہے سب سے زیادہ ہائیسٹ پہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی کو بتاتے ہیں نا تو خود کا ریویژن ہو جاتا ہے خود کو یاد اچھا رہتا ہے بلکہ آج آپ لوگ جو سیکھ رہے ہیں نا انشاءاللہ اگر آپ کسی کو جا کے بتائیں گے بلکہ میں نے ایک فارم کے اندر ایک سیکشن رکھا تھا کہ would you like to be a teacher of the course بہت سے لوگوں نے الحمد للہ اسے کیا تھا ان کے لیے خاص باتیں ہیں آج انشاءاللہ تو اگر وہ سکھائیں گے تو سب سے بڑا فائدہ کس کا ہوگا سب سب سے بڑا فائدہ خود کا ہوتا ہے آپ جب کسی کو بتاتے ہو نا تو سب سے اچھا آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ سامنے والے کو جو فائدہ ہوگا وہ ایک الگ اجر ملے گا لیکن سب سے بڑا فائدہ خود کا ہو جاتا ہے الحمد تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہنچانا لیکن کئی لوگ ہیں جو یہ بھی کر لیتے ہیں اگلی کھائی میں گر جاتے ہیں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ پہنچاتے تو ہیں لیکن احتیاط نہیں پہنچانے میں پہنچانے میں بھی احتیاط چاہیے حاصل کرنے میں احتیاط چاہیے پہنچانے میں بھی احتیاط چاہیے اگر مان لیجیے کسی کو ایک بات پتا ہے اور دس باتیں پہنچائے تو کیا ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت سیریس بات ہے اللہ کے نام میں اگر کوئی بات ہم نے غلط کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں اگر کوئی غلط بات کہے یہ بہت سیریس بات ہے صرف پہنچانا ضروری نہیں ہے آج بہت سے لوگ ہیں جن میں پہنچانے کا جذبہ ہے لیکن احتیاط نہیں ہے تو ہمیں پہنچانے کے جذبے کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بلے گو انی ولو آیا پہنچا دو مجھ سے اپنی طرف سے پہنچا نہیں کہا چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو ایک آدھ پتا ہے تو ایک آدھ آیت پہنچانے دس کہا پہنچانے کی طرف سے پہنچانے کچھ بھی پہنچاؤ بس پہنچاؤ ایسا بھی نہیں کہا اور اسی حدیث میں اگر آپ آگے دیکھیں گے صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں من کبا علیہ متعمدن جو میرے نام میں جان بوجھ کر جھوٹی بات منسوخ کرے گا جھوٹی بات منسوخ کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں فل یا وہ اپنے لیے جہنم کی آگ میں جگہ بنا لے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں جھوٹی بات کرتا ہے اس کے لیے کیا ملتا ہے اسے جہنم کی کی آگ میں جگہ ملے گی چوروں کو ڈاکوؤں بات ہو رہی ہے یہاں یہاں پہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں کوئی شخص بات پہنچا رہا ہے لیکن کزب علیہ متعمدن جان بوجھ کے جھوٹی بات پہنچا رہا ہے تو کیا ہوگا اس شخص کو کیا ملے گا جہنم کی آگ میں جگہ ملے گی یہ بہت سیریس گنا ہے تو میرے بھائیوں میری بہنیں آپ سب سے ایک اپیل ہے پہلے تو آپ جو اچھی چیز صحیح چیز ثابت چیز سیکھ رہے ہیں وہ پہنچائیے اور دوسری چیز اس کے اندر احتیاط رکھیے پہنچانے میں جو کنفرمڈ ہے جو ثابت شدہ ہے اسے پہنچائیے ویسے ہی پہنچائیے جیسے ملا اسے چینج قرآن و کی بات کے اندر بہت احتیاط ہونی چاہیے کہ چینج نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا سور سولہ آیت نمبر ایک سو سولہ میں تقول لما لما تل جو تمہاری زبانیں گڑتی ہے اس سے ایسی باتیں مت کہو حد حلال یہ حلال ہے وہ حد حرام یہ حرام ہے اللہ اور اس طرح سے اللہ پر جھوٹ مت باندھو اللہ تعالیٰ فرمائے وہ لوگ جو اللہ کے نام میں جھوٹ کہتے ہیں وہ لوگ کامیاب نہیں ہونے والے متان قلیل بہت کم فائدہ ہے وہ لہم ازاب علیم لیکن دردناک عذاب ہے اس کے بعد تو میرے بھائی میری بہنیں یہ چیز میں احتیاط ہونا چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں ایک ہی حدیث میں ابھارا بھی گیا ہے اور اسی حدیث میں آگے احتیاط بھی ہے اسی حدیث میں ایکسلریٹر بھی ہے اور اسی حدیث میں بریک بھی ہے اور گاڑی میں ایکسلریٹر بھی چاہیے اور بریک بھی چاہیے تو یہ بھی ایک کھائی ہے یہ ہو گئے ہم نے اب تک سات کھائیاں دیکھی پہلی پہلی غلطی پہلی پہلا پوائنٹ کیا تھا آج نیت چلو سب لوگ ریویژن کریں گے تو یاد ہوگا دیکھیے میں نے آپ کو کہا کہ گیارہ کی گیارہ پوائنٹ انشاءاللہ یاد ہوں گے لیکن آپ لوگ ساتھ دیں گے تو ہاں فرسٹ پوائنٹ کیا ہے نیت سیکنڈ پوائنٹ احتیاط حاصل کرنے میں کون سا پانی ہے بھائی فلٹر فلٹرڈ ہے وہاں فلٹر لگا ہوا ہے حاصل کرنے میں احتیاط نمبر تین کوشش صرف اچھی نیت سے کام نہیں بننے والا کوشش نمبر چار الحمد فل مہم سب سے اہم چیز پہلے پھر اس سے کم پھر اس سے کم نمبر پانچ اسٹیپ بائی اسٹپ درجہ بدرجہ تدرج درجہ بدرجہ نمبر چار کیا تھا الحم فل مہم سب سے اہم پہلے پھر اس سے کم پھر اس سے کم اور یہ کیا ہے اسٹیپ بائی اسٹپ درجہ بدرجہ کہ جیسے مثال کے طور پہ بچہ ہے اور بچے کے لیے کیا چیز اہم ہے وہ کوئی سیکھ رہا ہے تو الفابیٹ سیکھنا اس کے لیے اہم ہے اس کو سب سے اہم چیز سب سے پہلے سکھائیں گے تو ہمارے لیے سب سے اہم چیز ایک انسان ہونے کے ناطے ہے عقیدہ اور منہج اب پھر اس کے بعد آپ کون ہو بھائی ڈاکٹر ہو آپ کو میڈیسن کے مسائل پتا ہونا چاہیے آپ بزنس کر رہے ہو آپ کو بزنس کے مسائل پتا ہونا چاہیے آپ کون ہو آپ کیا کرتے ہو ہاں آپ جو ہو آپ کو وہ فیلڈ سے ریلیٹڈ مسائل پہلے پتا ہونا چاہیے نماز پڑھ رہے ہو دن میں پانچ بار نماز کا طریقہ پتا ہونا چاہیے جو چیز دن میں پانچ بار کر رہے ہیں حج کرنے جا رہے ہو پہلے سیکھ کے جاؤ انتقال ہو گیا جنازے کے مسائل پتا ہونا چاہیے جو چیز کر رہے ہیں وہ چیز پتا ہونا چاہیے تو یہ ہو گئے پانچ نمبر چھ ہاں اب بہت سے لوگ کیا ہے سیکھتے تو ہیں لیکن سکھاتے نہیں ہیں تو نمبر پانچ چھ کیا ہے پہنچانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا دو منسولا ان علم جسے کوئی علم کے بارے میں پوچھا جائے پکا تما ہو اور وہ چھپائے الجمہ اللہ قیامت قیامت کے دن اسے الجما اللہ جام منار جہنم کی جو آگ کے گڑ اللہ آگ کی جو زنجیر اس کے پر الگ آگ کی اسے پہنائی جائے گی اس شخص کو کیوں کہ پوچھا گیا تم نے بتایا نہیں تم نے چھپایا تو علم جب حاصل ہوتا ہے نا اس کے بعد اسے پہنچانا ہوتا ہے میرے بھائیوں میری بہنیں تو یہ ہو گیا چھ پوائنٹ اور نمبر سات پہنچانے میں احتیاط ان شاء اللہ کریں گے بہت آسان ہے اگر آپ دیکھیں گے سب چیز جو صحیح راستہ ہے نا آسان ہے لیکن کوشش کرنا ہوتا ہے اس میں اسٹرگل کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پھر مدد ہوتی ہے اس کے اندر نمبر آٹھ بہت سے لوگ ہیں یہ سات چیزیں ہو سکتا ہے کرتے ہیں آٹھویں کھائی میں گر جاتے ہیں اگر آپ ان کی کہانی سنو وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ہم لوگ علم حاصل کیا کرتے تھے اس زمانے میں ہم لوگ لیکچر دیکھا کرتے تھے درس میں جایا کرتے تھے کتاب پڑھا کرتے تھے یہ چیز سنا کرتے تھے پھر کیا ہوا ہوتا کیا ہے کہ یہ کرنے کے بعد شیطان کہتا ہے اب تمہیں سب آ گیا اب تمہیں سب معلوم ہے تو پھر ایک انسان کو لگتا ہے مجھے تو سب معلوم ہے اور جب یہ لگتا ہے کہ مجھے سب معلوم ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سیکھنا بند کر دیتا ہے میرے بھائیوں علم حاصل کرنا زندگی کے ایک مرحلے کے بارے میں نہیں ہے معاملہ یہ جو راستہ ہے نا زندگی بھر چلنے کا راستہ ہے کئی لوگ بولے کہ علم حاصل کرنے کے لیے طالب علمی کے سال ہمارے پانچ سال ہے سات سال ہے نو سال ہے نہیں زندگی بھر طالب علم بن کے رہنا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے اللہ لہو بھی جنا علم حاصل کرنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے تو ہم کیا یہ نہیں چاہتے کہ جنت کا راستہ ہمیشہ آسان رہے کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی کے پانچ سال تک چار سال تک دو سال تک آسان رہے یا ہمیشہ آسان رہے ہمیشہ سیکھتے رہنا ہے اسی وجہ سے ایک آٹھویں چیز چاہیے وہ ہے طلب زیادہ زیادہ کی طلب اور چاہیے اچھا ہز لالچ ایک حدیث لالچ کے تعلق سے آ چکی ہے آج اس میں کیا آیا تھا دو چیزوں کی لالچ کے بارے میں آیا تھا مال اور عزت کی لالچ کیسی ہے یہ اچھی ہے بری ہے کتنی بری ہے دو بھوکے بھیڑیے ایک انسان کو بھوکے بھیڑیے اگر مینڈیوں میں چھوڑ دیے جائے اتنا نقصان ہی پہنچائیں گے جتنا یہ دو چیزیں ایک شخص کے دین کو پہنچائے گی اب چلیے لالچ کے ٹاپک پہ پھر سے آ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا علم کی لالچ اچھی بات ہے بری بات ہے ہاں ابھی تو بول رہے تھے لالچ بری چیز ہے اب کیا بول رہے ہیں علم کی لالچ کہ بھائی بہت لالچی ہو ایک حدیث اور سننے مل جائے ایک بات اور پتا چل جائے یہ اچھی بات ہے بری بات ہے اس کی دلیل بالکل صحیح بخو ربی زدنی علما اور کہو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر تو علم کی لالچ اچھی چیز ہے اگر یہ لالچ چلی گئی اگر ایک طرح سے سیٹسفائڈ ہو گیا بس مجھے آ گیا سب کچھ تو وہاں پہ طالب علم کی کہانی وہیں پہ سٹاپ ہو جاتی ہے وہیں پہ ختم ہو گئی پھر بولنا کہ وہ زمانے میں میں سنا کرتا تھا میں جا کے کورس میں بیٹھا تھا ہاں مضبوط بنیادی موضوع کے نام کے کورس میں جا کے بیٹھا تھا کر کے مت بولنا تھا اور ہمیشہ طالب علم ہوں گا میں مطلب کیا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو شام تک کورس ختم نہیں ہونے والا ہے یہ چیز ہے جو حقیقت میں مقصد یہ ہے کہ ہم سب کی بھلائی کی چیز ہے کہ ہم ہمیشہ طالب علم بن کے رہیں کنٹینیوس علم کے راستے پر چلتے رہیں تو میرے بھائیوں میں بہنیں طلب زیادہ زیادہ کی طلب ہاں رغبت چاہت علم چاہیے اور چاہیے آپ دیکھو گے ایک حدیث ہے جس میں واضح دلیل ہے اس بات کی کئی لوگ بول رہے کیا بات بول رہے ہیں لالچ اچھی چیز ہو سکتی ہے میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں صحیح بخاری میں حدیث ہے ابو ہرار رضی اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہرارا مجھے پتا تھا یہ سوال تمہیں والے ہو کیونکہ تمہارے اندر جو حدیث کی ہرس ہے حدیث کی ہرس حدیث کے اندر لالچ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہرا سے کیا کہہ رہے ہیں تمہارے اندر جو حدیث کی لالچ ہے اس وجہ سے مجھے پتا تھا یہ سوال سب سے پہلے تمہیں پوچھوں گی تو ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں میں بہنیں کہ علم کے اندر کیا ہونا چاہیے چاہیے بمبے میں آیا کوئی نیا کورس آ رہا ہے جاؤ سیکھو قرآن حدیث کا علم ہے حاصل کرو کوئی اچھا پروگرام ہے پہنچو کیونکہ لالچ ہونی چاہیے اور چاہیے کتنا چاہیے تمہیں بہت سیکھے تو تو بھی اور چاہیے ہاں بہت سیکھ لیے تو اور چاہیے انشاءاللہ لالچی بنیں گے کیا لالچی بننے سیکھے یار آپ یہاں سے علم کے لالچی اچھا نیکیوں کا بھی لالچی ہونا غلط بات نہیں کہ اور نیکی چیز ہاں اور نیکی چاہیے کتنی نیکی چیز بس اور چیز لالچی علم کے لیے لالچ عمل کے اندر اچھے عمل میں لالچ ہونا کوئی بری بات نہیں ہاں تو ہو گیا آٹھ پوائنٹ اب نو دس اور گیارہ یہ تین ایسی پوائنٹس ہیں جو ریزلٹ ہے علم حاصل کرنے کے بعد اس کے اندر کچھ کوالٹیز آنی چاہیے نا میرے بھائیوں میری بہنیں تو ہم وہ کوالٹیز کی بات اب کرنے والے ہیں ہاں پوائنٹ نمبر نو دس اور گیارہ نو نمبر چیز علم حاصل کرنے کے بعد ایک انسان کے اندر توازو آنا چاہیے ہمبل نس آنی چاہیے ہاں گھمنڈ نہیں آنا چاہیے اگر گھمنڈ آ گیا دیکھو کچھ گڑبڑ ہے جیسے کچھ لوگوں کو جب کچھ علم مل جاتا ہے نا وہ لوگ دوسرے کو گھمنڈ کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں تمہیں کیا پتا ہے مجھے معلوم ہے ہاں ابھی تمہیں معلوم ہے تو کس نے تمہیں سکھایا الم القرآن اللہ سکھاتا ہے یو فقی الدین اللہ دین کی سمجھ دیتا ہے ہاں علم کہاں سے ملتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے کوئی حلقت نہ قوت سوا اللہ کی طرف سے تو ہمارے اندر طاقت ہے کہ ہم حاصل کریں گے تو رب بنا دی اپنے آپ کو بھئی ہمیں ملا ہے تو اللہ کا احسان ہے اگر مل جائے گا تو اللہ نے نعمت دی تمہیں تم پر احسان کیا تو اس کے بعد میں کیا ہمارے اندر توازن نہیں ہونا چاہیے ہم نہیں ہونی چاہیے دیکھو میرے بھائیوں میری بہنیں علم حاصل کرو اس راستے پر محنت سے چلو لگن سے کرو حاصل کرتے رہو سیکھتے رہو لیکن غرور و گھمنڈ میں نہیں پڑنا کیونکہ غرور و گھمنڈ اللہ کو نہیں پسند ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اب گدا کو سب سے زیادہ میرا غضب اور غصہ ایسے لوگوں پر ہے سب سے زیادہ غضب اور غصہ ان لوگوں پر ہے کون لوگ وہ اب ادا کو منی مجلسن یوم القیامت قیامت کے دن یہ لوگ مجھ سے سب سے دور ہوں گے قیامت کے دن قیامت کے دن ان کو دور رکھا جائے گا مجھ سے کیونکہ آدمی اپنے ٹائپ کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائپ کے لوگ نہیں ہیں وہ کون لوگ ہیں اثر سارون والمتشدقون والمتفہقون وہ کون ہے اثر سارون بہت زیادہ بات کرنے والے لوگ ہاں والمتشدقون متشدقون کون ہے بریگارڈ جو ہوتے ہیں نا جو بڑائی مارتے رہتے خود کی میں بڑائی بڑائی بڑائی ہاں منہ کھولتے ہیں تو اپنی بڑائی ہاں بریگارڈ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا سب سے زیادہ غضب ایسے لوگوں پر ہے ان کو مجھ سے دور رکھا جائے گا ولمتفقون تو صحابہ نے پوچھا کالو یا رسول اللہ قد علمنا نبی ول اللہ نبی وسلم سرسارون زیادہ بات کرنے والے لوگ ول یہ بڑا بڑا عمارتیں رہنے والے لوگ یہ معلوم ہے ہم کو متفع یہ کون کون ہے تو اللہ رسول صلی اللہ نے ول متقبر تکبر کرنے والے لوگ تکبر کرنے والے لوگ ہیں نا اللہ کے رسول وسلم ان پر بہت غضب غصہ ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بہت برے لگتے ہیں یہ لوگ اب غد کو ملیا مجھے سب سے زیادہ غصہ میرا ان لوگوں پر ہے اور اب منی مجھ سے سب سے دور رکھے آئیں گے قیامت کے دن سب سے دور مطلب تو سوچ سکتے ہیں میرے بھائیوں اور غصہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر ہے یہ کیا ہے یہ بہت بری چیز ہے گھمنڈ بہت بری چیز ہے تکبر نہیں پڑنا ہے پھر یہ کھائیے یہ گر گئے اس میں تو اتنا کر کے آئے یہاں تک آئے بعد میں کھائی میں گر گیا آخر میں تو یہ بالکل غلط ہو گیا ایسے نہیں ہونے دینا ہاں اور یاد رکھیے میں آپ کو ایک بات پیاری حدیث سنانا چاہتا ہوں یہ حدیث کے اندر ایکچولی تین باتیں دی ہیں اس میں سے تیسری بات ہم دیکھ رہے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے اگر آپ یہ حدیث دیکھیں گے اس کے اندر تینوں چیزیں جو ہے نا وہ اپوزٹ ہیں لوگوں کی سوچ کے نظریے میں لوگوں کی سوچ کے مطابق اپوزٹ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر شروع میں فرمایا ماں مال صدقے سے مال کم نہیں ہوتا صدقہ دیے آدمی دیکھ رہا ہے ایک لاکھ روپے تھے دس ہزار صدقہ دیا تو نبے ہزار بچے آنکھیں دیکھ کے بول رہی کم ہو گیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا ہاں اسی حدیث کا آخری حصہ ہے وما اللہ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے توازو اختیار کرتا ہے اللہ اس شخص کو اونچا اٹھاتا ہے تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بنائے تو اللہ اس شخص کو اونچا اٹھاتا ہے اب جیسے مثال کے طور پر لوگ بولتے ہیں ارے میں ہی چھوٹا بنوں ہر بار میں ہی چھوٹا بنوں تو بات کیا ہے نا کہ اگر ہم اللہ کے لیے چھوٹے بنتے بولے جاؤ تم بڑے بنو میں چھوٹا نو پرابلم ہاں جو اللہ کے لیے اختیار کرتا ہے تو اللہ اس شخص کو کیا کرتا ہے اونچا اٹھاتا ہے جو چھوٹا بنتا ہے اللہ اسے اونچا اٹھاتا ہے اپوزٹ ہے نا صدقہ دیے مال کم نہیں ہوتا نہیں ہوتا آنکھیں دیکھ کے بول رہی جا رہے کم ہو گیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کم ہوتا اسی طرح جو اللہ کے لیے توازو اختیار کرتا ہے اللہ اسے اونچا اٹھاتا ہے اللہ کے لیے چھوٹے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ بڑا بنائے گا اپوزٹ چیز ہے دیکھیے کیا ہے نا انسان کی عقل یہاں رک جاتی ہے کبھی کبھار تو ہمیں یہ بات ہمارے لیے اچھی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کافی ہمارے لیے ہمارا بھروسہ ہے ان پر ہم نے ایمان لایا ان پر انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے چھوٹے بنیں گے تو اللہ اونچا اٹھائے گا دیکھیے یہ بات ہے جو ہمیں زندگی میں عمل کرنی ہے ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ آپ کا معاملہ ابھی ہو جہاں لوگ ہوتے ہیں نا و گھمنڈ میں آ جائے بولے میں چھوٹا بنوں گا ارے تو وہ سب گرور کو توڑنا ہے اگر ہم اللہ کے لیے توڑیں گے چھوٹے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اونچا اٹھائے گا بڑا بنائے گا ہے نا بہت پیاری بات ہے چلیے آخری دو پوائنٹ کئی لوگ ہیں جو یہ نو کھائی سے بچ جاتے ہیں ہو سکتا ہے دسویں کھائی میں جا کے گر جاتے ہیں اور وہ کیا ہے علم حاصل کیے اس پر عمل کرنا علم تو سیکھ لیے ہو سکتا ہے پہلا پوائنٹ کیا تھی کیا تھا نیت نمبر دو ہاں حاصل کرنے میں احتیاط نمبر تین کوشش مجاہدہ سگن نمبر چار الحم فل مہم ہاں نمبر پانچ درجہ بدرجہ اسٹیپ بائی اسٹیپ نمبر چھ ان کو پہنچانا نمبر سات پہنچانے میں احتیاط ہاں نمبر آٹھ زیادہ کی طلب طلب زیادہ زیادہ کی طلب لالچ ہاں انشاءاللہ نمبر نو توازو ہمبلنس ہیوملٹی اپنے آپ کو چھوٹا رکھنا اللہ کے لیے ہو گئے اب کئی لوگ ہو سکتا ہے نو چیز کر لیے ہو اگر وہ عمل نہ کرے تو پھر سے کھائی میں گر گئے ہاں نمبر دس تو کسی نے کتنی پیاری بات کہی ہے اسکالرس میں سے کسی نے کتنی اچھی بات کہی ہے وہ کہتے ہیں کہ علم عمل کے دروازے پر دستک دیتا ہے اگر اگر عمل دروازہ کھولتا ہے تو علم رہتا ہے نہیں تو علم چلا جاتا ہے اور عمل اخلاص کے دروازے پہ دستک دیتا ہے اگر اخلاص دروازہ کھولتا ہے تو عمل رہتا ہے نہیں تو عمل چلے ہے میرے علم محفوظ کرنے کا بہترین طریقہ ہے اس پہ عمل کرنا کوئی چیز سیکھے اگر عمل کرنے لگیں گے تو زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے گا مثال کے طور پر کوئی دعا ہم سیکھ رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پڑھتے رہو کوئی اچھی چیز سیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں سوچو اسے اپنی سوچ کا حصہ بناؤ اسے لوگوں کو بتاؤ ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا تو علم اور عمل کا تعلق ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن سوالات پوچھے جائیں گے آدم کی اولاد کو پانچ سوال دیے ہوئے ہیں اور اس میں پانچواں سوال کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم آدم آدم یوم القیامہ من ربی کی اولاد قیامت کے دن پاؤں ہلا نہیں پائے گا اپنے رب کے آگے یہاں تک آ کے پانچ سوالوں کے جواب نہ دے دے اور پانچ سوالوں میں پانچواں سوال ہے ماذا امیلا فیما علیما جو تمہارے پاس علم تھا اس پر عمل کتنا کیے وفی ایک روایت میں ہے وان علم ہی فیما فعلا علم جو تھا اس کے اوپر عمل کیا کیے تم نے تو جو معلوم تھا تمہیں تمہیں معلوم تھا اس پر عمل کتنا کیے تو میرے بھائیوں عمل کے تعلق سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سوال ہے قیامت کے دن کا پانچواں سوال کیا ہے جو معلوم تھا اس پہ عمل کتنا کیے تمہیں تو پتا تھا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے کیا کیے تمہیں تو پتا تھا کہ نماز پانچوں وقت فرض ہے کیا کیے بھائی ہماری کنٹری میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعہ جمعہ نماز پڑھنا فرض ہے پانچ وقت نماز پڑھا تو بہت اچھا آدمی بولے سمجھتے ہیں ایسے مستحب ہے لیکن جمعہ جمعہ فرض ہے ہاں لیکن صحیح بات کیا ہے پانچوں وقت پڑھنا فرض ہے ہاں اور ایکسٹرا نماز بھی پڑھ رہا ہے تو چلو بہت اچھی بات ہے لیکن پانچوں وقت فرض ہے نماز تو جو پتا تھا ماضا جا امیلا سیما علیما تمہیں تو پتا تھا سود کھانا حرام ہے پھر سود کا کام کیوں کیے تمہیں تو پتا ہے کہ نظروں کی کے تعلق سے حساب دینا ہے ہاں پھر تم نے نظر کا غلط استعمال کیوں کیا امیلا فیما علیما جو تمہیں پتا تھا اس پر تم نے عمل کتنا کی پانچواں سوال تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دسویں کھائی یہ ہے کہ کوئی شخص اس پر عمل نہ کرے اور گیارہویں کھائی اور وہ یہ ہے کہ اتنا سب کر رہے ہو نمبر ون اچھی نیت کے ساتھ ہاں اچھی نیت کے ساتھ نمبر دو حاصل کرنے کے احتیاط کے ساتھ نمبر تین ہاں کوشش مجاہدہ سگل نمبر چار الحم فل نمبر پانچ درجہ بدرجہ نمبر چھ علم کو پہنچانا ہاں نمبر سات احتیاط کرنا پہنچانے میں نمبر آٹھ طلب زیادہ زیادہ کی طلب ہاں نمبر دو نو توازو نمبر دس عمل لیکن گیارہواں پوائنٹ یہ ہے اتنا سب کر رہے ہو اندر کچھ ہو رہا ہے تقوا محسوس ہو رہا ہے تقوا محسوس ہونا چاہیے تقوا حاصل ہونا چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ فاطر پینتیس آیت نمبر اٹھائیس میں فرمایا اللہ من عباد یقیناً اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں علم والے ہوتے ہیں یقیناً اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں علم والے ہوتے ہیں جو علم اللہ کو خوش کرنے کے لیے حاصل کیا جائے اس سے تقوا بھی پیدا ہوتا ہے اس سے اللہ کا ڈر بھی آتا ہے اگر نہیں آ رہا ہے تو کچھ تو پرابلم ہے جو علم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے حاصل کیا گیا اس سے آٹومیٹک ریزلٹ ہے کہ تقوا آتا ہے قرآن کی آیت ہے صحیح مسلم کی حدیث اللہ تعلق میں آ لم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جانتے جو میں جانتا ہوں تم قلیل و لکئی تم کثیر بہت کم ہنستے تم لوگ اور بہت زیادہ روتے ہاں تو جو علم عمل کے لیے حاصل کیا جائے جو علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جائے اس سے دل میں ڈر تقوا خوشبو آنا ہے آتا ہے تو میرے بھائیوں یہ ہو گئی گیارہ چیزیں آخر میں بات یہ ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جو اوپن ہے اس میں ایکسکلوزو نہیں ہے کہ بھائی تم وہ جاتی کی تم لوگ نہیں نہیں چل سکتے راستے سے یہ راستے میں فلاں جاتی والے چلیں گے تمہاری کوئی حیثیت نہیں یہ اللہ نے اوپن رکھا ہے اور پہلی وہیں سے ابھارا اقرا بسم ربی کل خلق پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے بنایا آخر میں ہماری زندگی ہے اگر ہم کریں تو ہمارا خود کا بھلا ہے اگر ہم کرتے ہیں تو ہم نے وہ نعمت حاصل کی جو نعمت سے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے اللہ بھی اللہ جنت کا راستہ آسان کرتا ہے علم کے راستے پر چلنے والے کے لیے ہم سب چاہتے ہیں کہ وہ جنت کا راستہ آسان ہو جائے آخر میں میں ایک بار ریویژن کروں گا ایک آیت قرآن کی پڑھ کے فنش کرتا ہوں اس موضوع کو چلیے ہم لوگ سب مل کر ایک بار زوردار ریویژن کرتے ہیں سب لوگ ریویژن کریے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے انشاءاللہ شاء اللہ فرسٹ پوائنٹ کیا تھا نیت سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے احتیاط حاصل کرنے میں احتیاط نمبر تین مجاہدہ کوشش نمبر چار ارحم پل فل مہم نمبر پانچ درجہ بدرجہ اسٹیپ بائی اسٹیپ نمبر چھ پہنچانا علم کو پہنچانا نمبر سات پہنچانے میں احتیاط نمبر آٹھ طلب زیادہ زیادہ کی طلب نمبر نو خوشبو نمبر دس عمل نمبر گیارہ تکوا ہاں تکوا اب گیارہ چیز کر رہے ہیں آخر میں قرآن کی آیت سورہ زمر میں سورہ نمبر انچالیس آیت نمبر نو اللہ رب العالمین نے فرمایا کل کہو کہو ان سے کہ لدینا یا لمونہ و لدینہ لایا لمون کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے کیا وہ لوگ برابر ہوتے ہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں جو شخص کے پاس علم ہے اور جو شخص کے پاس نہیں ہے جسے پتا ہے اور جسے نہیں پتا ہے کیا وہ برابر ہے دیکھیں میرے بھائیوں یہ سب میں سے کہیں پر آدمی لاسٹ ہو جاتا ہے پہلے تو وہ کھائی میں جا کے گر جاتا ہے جہاں لوگ کہتے ہیں کہ جاہل اچھے اس گمان میں اپنے آپ کو دنیا میں رکھ دیتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور بہت سے لوگ ہیں جنہیں احساس ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے لیکن وہ یہ سارے راستے میں کہیں نہ کہیں جا کے اٹک جاتے ہیں اور آخر میں رزلٹ یہ ہوتا ہے علم نہیں حاصل ہوتا ہے آخر میں رزلٹ یہ وہ بھی جاہل رہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں کیا وہ لوگ جو نہیں جانتے کیا وہ ایک جیسے ہوتے ہیں میرے بھائی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی اوپن ہے فری ہے حاصل کرو کتنا کر سکتے ہو حاصل کرو جاؤ یہ خزینہ خزانہ لے لو جتنا لینے کا لے لو ہاں لیکن اس کے اندر یہ ایٹیکٹس ہے یہ آداب ہے اور اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو علم حاصل کرنے والوں میں سے بنا اللہ ہمیں علم پر عمل کرنے والوں سے بنا میں سے بنا علم کو لوگوں تک پہنچانے والوں میں سے بنا امین واخر الداوانا ان الحمد للہ رب العالمین